کاب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غصبےے کیے ان میں سے غزوہ تبوک کو چھوڑ کر کوئی بھی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ میں نہ رہا ہوں رہا بدر کا معاملہ سو بدر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کسی کی بھی آپ نے سرزنش نہیں کی تھی کیونکہ آپ کا ارادہ شام سے آنے والے قافلے کو گھیرنے کا تھا اور قریش اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے پھر دونوں قافلے بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے جگہ میں جا ٹکرائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اذ انتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصوى والرقب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن لختلف اللہ امرا کا مفعولا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اور قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے بڑھ کر غزبۂ بدر ہے اور میں اس میں شرکت کو اقبا کی رات میں اپنی بیٹھ کے مقابل میں قابل ترجیح نہیں سمجھتا جب ہم نے اسلام پر عہد و میساک لیا تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں کبھی پیچھے نہیں ہوا یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آ گیا اور یہ آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا پھر انہوں نے لمبی حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور مسلمان آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی بکھرنے کی طرح آپ نور بکھیر رہے تھے آپ جب کسی معاملے میں خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور دمکنے لگتا تھا میں پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کاب بن مالک اس بہترین دن کی بدولت خوش ہو جاؤ جو تمہیں جب سے تمہاری ماں نے جنا ہے اس دن سے آج تک میں اب حاصل ہوا ہے میں نے کہا اللہ کے نبی یہ دن مجھے اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے یا آپ کی طرف سے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے پھر آپ نے یہ آیات پڑھیں لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه الاسره یہاں تک کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے ان اللہ هو التواب الرحیم تک پہنچے آیت اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بھی ہمارے ہی متعلق نازل ہوئی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی میری توبہ کی قبولیت کا تقاضا ہے کہ میں جب بھی بولوں سچی بات ہی بولوں اور میری توبہ میں یہ بھی شامل ہو کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے خود خالی ہاتھ ہو جاؤں آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے روک لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے میں نے کہا تو پھر میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے میری نظر میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت مجھے نہیں عطا کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا اور جھوٹ نہ بولے کہ ہم ہلاک ہو جاتے جیسا کہ جھوٹ بول کر دوسرے ہلاک و برباد ہو گئے اور میرا گمان غالب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی کے معاملے میں جتنا مجھے آزمایا ہے کسی اور کو نہ آزمایا ہوگا اس کے بعد تو میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا قصد و ارادہ ہی نہیں کیا اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ وہ باقی ماندہ زندگی میں بھی مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے گا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دو یہ حدیث صحیح ہے